تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزارتی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی ترجمے لکھے بے شمار کتابیں ہیں فضائل کی کتابیں لکھی یہ فضائل ذکر فضائل نماز فضائل صدقات فضائل حج فضائل قرآن کریم فضائل نماز یہ تمام سے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہیں چودہ زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی دنیا کی چودہ زبانوں میں اور چوبیس گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھنا رہا ہو پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا اللہ پاک سب کو جانت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا لکھا تھا بیمار ہے ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے تالاب دیکھیں گے جنگل دیکھیں گے جانور دیکھیں گے عورتیں دکھائی دیں گی بچے دکھائی دیں گے کاروباری معاملات دکھائی دیں گے اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں اجارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آسان نہیں ہے یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سوتے ہیں کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بد دیکھنے کی بات ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے اور چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مغل ہو گئے اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ محمد ذکریہ کو میرا سلام کہو کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو اور یوں فرمایا کہ اس مجھے دو چیزوں سے پسند آیا ایک اور بات عرض کر دوں کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی مولانا محمد زکری دامت اکاتم جب آیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس ابو العمیز کو مگر بتایا نہیں کرتے تھے اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد اثر کی نماز تک محمد زکری میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں اور قرب و دوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی آدان ہوئی کہ نہیں تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے کیا تقسیم ہوتا ہے مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے خدا کی قسم اگر تمہیں پتا چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے تم بیویوں کو طلاق دے کر میں سے بیٹھ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریہ اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد اثر کی نماز تک مجھ پر درود پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھیے صلی اللہ علیہ نے شریف کی فضیلت میں فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریہ نے فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ والے کو خام میں بتایا یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی جن کو تم گستاخ کہتے ہو جن کو بے ادب کہتے ہو ان کا ایک بہت بڑا پیر بہت بڑا درویش بہت بڑا عالم شیخ العربی والم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خدرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے ساتھ میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے دو جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے بازار سے آواز آئی والے کو یا والا دی اور میرے بیٹے والے کو مجھ ہو ان حضرات کا کیا کہنا میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند جو میں تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا کوئی تیاری نہیں تھی کوئی ذکر نہیں تھا ہٹ کے جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا اچانک سبق پر آیا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں میں جاؤں گا تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں ہم نے پوچھا حضرت کہاں فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا آپ نے اٹھارہ برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں اٹھارہ برس تک تو حدیث پڑھائی خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں آپ ہمیں سبق پڑھائے فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے رات خواب نے ہوئی خود مجھے بلایا ہے بلایا مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری اس وقت میں بھی ہوشی ہو جاتی تھی ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی طرح برابر لکھوا رہے تھے ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا اللہ اللہ خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے میرے دوست بن گئے گنا لئی بلا یا سنون ان کو کوئی غم نہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ان کو کوئی شراب نہیں ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے وہ میرے بن گئے کیوں اس لیے اللہ دینا بنو بکانو یدو اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس کا یقین اتنا مضبوط ہو اس کے اندر ایمان اتنا راشد کر گیا ہو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے اللہ والے کے ایمان میں رکتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا حکومتیں ٹکرائے اصل ٹکرا جائے دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے اللہ والے پروانی کیا کرتے مولانا محمد رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی اسی کو لکھوایا اسی کی شرح کی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو جنت البقی میں جہاں دس ہزار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے جہاں زبیر جیسے جلیل صحابی دفن ہے جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے جہاں عثمان نورین موجود ہے جہاں نبی کی چھ بھوپیاں موجود ہوں جہاں نبی کی چار بیٹیاں موجود ہوں جہاں نبی کی نو گھر والیاں موجود ہوں جہاں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو رب الجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا کتنے اللہ والے پہلے پر سو گئے مولانا خلیل احمد پوری رحمت اللہ علیہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام علامہ شیخ الحدیث شیخ التفیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے مقدر اپنا اپنا بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقی کا دفن مل جائے اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے ان کو خدرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے یہ چیزیں یوں آسانی سے نہیں مل جاتی یہ تو بڑی جد و جہد کے بعد ملتی ہے صاحب اکرام نے تمنا کی آرزویں کی حضرت کی سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے یہی آرسوں میں تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا بے شمار اللہ والے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے جیسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقی کے دفن سے میں رہ جاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدین پاک میں گزاری تین میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی اتنا ادب تھا ان حضرات میں امام مالک رحمت اللہ علیہ شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا بچھو داخل ہو گیا بٹوا پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا گھنٹہ دو گھنٹہ تیسری تیسری دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد موقع اتارا جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے رنگ پیلا پڑ پڑ کے جاتا ہے تمام شکل بدل بدل کے جاتی ہے یہ ڈک مار رہا تھا آپ نے نکال کیوں نہیں دیا فرمایا تم نہیں جانتے میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا نہ ہو جائے ابھی شریف بیڑی پر آئے اور ویچو کے پیچھے پڑ گیا اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے دماغ میں دکان گھوم رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آج نہ میری نماز میں روح ہے نہ میری نماز میں خوشبو ہے نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں نہ وہ رحمتیں ہیں نہ وہ سعادتیں ہیں کیوں اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی مولانا محمد جی، جی، قاسم صاحب جی، رحمت اللہ علیہ پاک شہر سے کئی ڈر کو ہے گنبد کی روشنی نظر آ گئی سواری سے نیچے اتر گئے جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا پیدل چلنے لگے رات کا وقت ہے پاؤں زخمی ہو گئے لو لوہان ہو گئے پیدل چل رہے ساتھی کہنے لگے حضرت کی جی، سواری خالی جا رہی ہے آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں کاچی پہ سوار ہو جائیں رات کا وقت ہے جوتا بھی اتار لیا رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگ سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے جوتی پہن کر شہر چاہے کائنات کے شہر میں داخل ہوں مجھے آتا ہے مجھے شرم آتی ہے مولانا قاسم کافی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا کبھی اس طرح بیٹھتے ہیں گنبد خدرا کے کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تو سکان حرم کے ساتھ پھروں جیوں تو سگان ہے حرم کے ساتھ پھروں مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغوں دعا کرتا ہے تمہیں اے میرے پرور اگر میری زندگی ہو اور میرا میرے سانس باقی ہو میری جتنی زندگی باقی ہو اے میرے پرور مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے میری زندگی کامیاب ہو جائے گی جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں گستاخ کہتے ہیں انہیں عظمت نہیں محبت نہیں ان میں عشق نہیں جلال نہیں ان کا یہ حال ہے مولانا لولا تمہیں کہتے ہیں کہاں بلندی تور اور کہاں تیری مہراج کہاں بلندی تور اور کہاں تیری مہراج راج وہ کہیں زمین و آسما بھی ہم الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما مجھے مدینے کا دبن نصیب فرما اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی پڑھایا ان میں دین کی ساتھ کی تبلیغ کی اور خدا عالم نے اتنی قبولیت عام نہ فرمائی سارا مکہ شہر جدہ ریاض مدینے باپ کی گلی گلی مسجد مسجد ایک ایک محلہ تمام مساجد میں تمام کے تمام مقامات پر اللہ شریف میں جتنی جگہ پرانے مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تفسیر کو ہی پڑھائی جا رہی ہے علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ تمام کے تمام خدا کے قسم میرے کافر ہیں اور علماء جو بند ہیں یہ سارے کے سارے اب تمہیں کون سمجھائے اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں جی جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا یہ جو سامنے تیری کھڑی ہے ساری حمید کی مسجد میں ستر بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے دس بیس لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا پتا ایک نہیں رہے گا دیری سے مدینے میں برکت نہیں مانتے کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے قرآن میں برکت نہیں مانتے اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے حضور کے پتوں پہ یقین ہے قبر کی مٹی پہ یقین ہے اور چشمے کے کنویں اس کے پانی پہ تجھے یقین ہے اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا سنت اور واجبات تو درکنار رہے کبھی مستحب صاحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا مولانا قادم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے مرید تھا حضرت کا آگرے سے آیا حضرت نے فرمایا میں تو یہ نہیں کرتا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں فرما میں نہیں لیتا کہا حضرت کیوں فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خدرا کا دیکھ کے آیا یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی چالیوں کا حضور کے روزے کے پردے کا اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا حضرت کا مرید تھا انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا پوچھا کیوں فرمانے لگے بیت اللہ کے خلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا مجھے تو شرم آتی ہے چھوٹی اور بیس کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی سبلے کی طرف نہیں کیا یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں خدا بند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے خدا بند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی بھوک مارنے سے ولی نہیں بن گئے انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں وہ ٹھگ ہے وہ غدار ہے تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں لوگوں سے تیاری رکھتے ہو ابھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے نہ جانے کس مدت ضرورت پڑ جائے گی فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت کی بھی بچوں میں ڈاکٹر کا لیپ سلیپ ہونی چاہیے اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے کام آ جائے گا میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی کیوں نہیں کرتا وہ تجھے خبر میں کام آئے گی جی، اشر میں کام آئے گی جی۔ اکثر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی کوئی وقت آ پڑا میں اس سے کام لوں گا کام آ جائے میں کہتا ہوں کام آئے گا جو محمد کام آئے گی کام آئے گی اور کام آئے گی اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے کچھ ایک مرتبہ بدلے میں سچ اللہ کی رحمت آئے گی سب نیکیاں لکھی جائے گی سخر گے بلند ہو شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام چالیس گنا ملے گا ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا شریف شریف اور حدیث کی برکت سے ملا تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا خدا جس کام کو خود کرتا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا بیٹھ گیا بلند ہو جائیں گے قرون شریف ایک مرتبہ پڑے گا انعام چالیس گنا ملے گا کو یہ کتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا خدا جس کام کو خود کرتا ہوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا بیٹھ گیا وہ قانون پرہیزگار ہے وہ لوگ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لکمے سے بچا جائے اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لکمے سے بچا جائے حرام کے کھانے سے بچا جائے وہ کسی نہ کسی بہانے سے تلا کرتے ہیں ابھی بیمار ہوں میں تو میں تو دوائی کھا رہا ہوں مقصود مقصد ان کا چلانا ہوتا ہے ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی فرق کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے اگر ہزم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے اور اگر طے ہو گئی الٹی ہو گئی پتا چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے یعنی ایک اللہ والے کا منہ ایک اللہ والے کا گلا ایک اللہ والے کا حلق پر استعمال ہوا کرتا تھا اس قدر تقوا ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا تو مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے اونٹ کرائے کیا ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا پہنچا دینا گا دوست کو فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ <clears throat> میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ بدل رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں بدل تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا اتنا بڑا تقوا اتنی بڑی پرہیز کاری ان لوگوں کے پاس تھی اور میں اللہ دینا منو کانو یا ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی دن کی سنتیں نہیں جاتی فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو خیال رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا تربوز علماء کا مجمع بیٹھا تھا اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتا نہیں اس بارے میں فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں اس لیے تم سے پوچھا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو جب تم نے سے کسی کو پتا نہیں مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے کالی کملی والی کا طریقہ کیا ہے تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوٹ فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ دکھاتے آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی ابھی اسی ہفتے میں مجھے تو آج میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے حکیم بھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ تین انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے حکیم بھی ہیں لگے ان تین انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت آزما رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا یعنی پیروں سے بند کیجیے ہاتھ نہیں لگے چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ دیکھا انگریز لامتی نے تیرا کتنا نقصان کیا ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا دوسرے تجھے قوت ہاتھوں سے محروم کر دیا بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان تینوں انگلیوں کو چاٹو یوں کا گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا یہ کون یقین کرے اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں پانچ روپے میں پیکٹ ملے گا پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں حضور کی کو یقین کیسے آئے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان سے کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی سمجھ جاتی تھی مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تدابل فرمایا بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی پوچھا کہ کیسے پتا چلتا تھا فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چار کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو اور انگریزی انگریزی خان کی نہیں اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مول بھی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے پانچ برفی سے ختم دلواؤ ساری رگڑتے یا کھیر میں آ کے ایک ڈکر کنارے میں دوڑتے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے دلواؤ کھاتے کھاتے کھاتے کھاتے اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑ اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو حضرت کا تبرک ہے یہ سب کو دے دوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے آپ رحمت اللہ اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے کھا رہے تھے پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی تین سانس میں پانی پیو بیٹھ کر پانی پیو حضور فرماتے ہیں جس نے ایک سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کرتے اس پانی ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں تھی پارٹیوں میں پیزا کیا اب کھانا بھی کھڑے ہو کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے اچھے اچھے ہادیوں کے یہاں اچھے اچھے نوازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول پسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں اصل تو شادیوں میں نہیں مولویوں کی دعوت تو چالیس میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں سانو کون پوچھتا بابا شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ذمہ دار تھوڑے کاروں کے آنے والے تھوڑے شادیوں کی دعوت مولویوں کو پوچھتا ہوں کیا کیا جی صاحب یہ کیا کیا آپ نے کھڑے ہو کے کھا ابھی وہ چکے کی تنگی تھی بہارنا اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگوں میں ڈر ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے اور کیا کرنا ہے نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا اور میں کل رکھوں میرے محبوب کی غلامی کر میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر اقتدا کر دادا داری کر ہر موڑ پہ دے آدر ملتا چلا جائے گا کامیابی سے ہم کنار ہوتا چلا جائے گا وہ فرمایا دنیا و وہ بل فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں لہو مل بلات دنیا و بلا گرا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ کی طرف سے وچارتے ملتی ہیں وہ خبریاں ملتی رہتی ہیں لا ذالک هو الفوز العظیم اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ دیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چند والے انتقال فرما گئے دفن کر دیا گیارہ ساڑھے گیارہ مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی شراب کا پانی قبرستان میں پہنچا مولانا کی قبر گر گئی نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے گیارہ مہینے کے بعد دیدار کیا ریت کو کیا پھٹتا لاش کو کیا کرتی کھال کو کیا بگڑتی خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلے اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلے کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو بلی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے مالک بن سنا رضی اللہ تعالی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضور کا دیدار کرنے والا حضور کا جالیخار حضور کا دیوانہ حضور کا پروانہ حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے مدینے باپ کی آبادی بن گئی ہے تیسرا سال ہے ہر میں نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید صحابی کی قبر نکلی مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا چودہ سو سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور صحابی کی بدن سے لکھا تھا اخبار میں کہ تازہ لہو بہ رہا تھا اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقی میں دفن کیا گیا خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے چودہ سو سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندہ دیا اور دیدار کیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت بلاشی کلندری بزرگی یہ نبی کے قدموں کی صدقے میں ملتی ہے نبی کی غلامی سے ملتی ہے اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سوال بنتا ہے مومن کبھی سری سے نہیں میں تیرا جوہر جو آسان ہوگا الدری سے ہوا ہے سمندری سے نہیں اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں خدا بن کے عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری سے مقام بنا کرتے ہیں اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکون لو کال میں اقبال اقبال کرتے ہو کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک اقبال مار کی کبھی اس کی بات بھی سنی اقبال کا تھا لباس سے خطر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہ لباس خضر خطر میں لمبے کرتے پیروں لگے ہزار دانوں کا قصبہ اتنا لمبا دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں ہر آنے والا کہے گا سید سید سید ہوں اور اگر کیا مسئلہ پوچھنا جی ہمارے پاس تو ایک ہزار روپیہ وکاس کا بڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے کہ نہیں اب آپ کو ہم کیا دیں فوراً کہتے جی، میں کتنے سید سیدا ہاں؟ پڑھاؤ میں تجربہ کر لینا جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا لمبا کرتا کا قدمہ ڈال کر آپ نے چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھڑی دنیا ہی میں اکثر ڈال کر آئے جان لوگ اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا چاہے وہ پرانا میرا سی ہو کہے گا میں سید دبا اللہ جانے کے لیے سید آ کہاں سے گئی کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین اور دنیا سیدوں سے بھر گئی ان کے یہاں ایک ایک وقت میں چار چار بندے پیدا ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں خدا جانے کیا طریقہ کار ہے بات چل رہی ہے میں تجھے بتلا تو سید کی تین نشانی سید کی تین پہچان مولانا محمد العزیز سید تھا مولانا حسین احمد مدنی سید تھا اللہ کا بخاری سید تھا سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا سید سونا ہوگا مسجد پر بیٹھے ہو بولوں نبی کا خون ہو جاؤ نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد اصل ہو سید سونا ہوگا سید سخی ہوگا سید سخی ہوگا میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار سے گیا تھا کے لیے مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا میری کمر پر تھاپڑا دیا گیا میرے اللہ پانچ روپے میں نے کمر پر تھاپڑا اس سے زور کر دیا میں نے لگا دس روپئے کہے گا تم تم کیا آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا میں نے کہا میں نے زور کا دیا اور کیا تو اور دوں اور تھاپڑا دے دوں گا نہیں آپ بھی بلو بنتا ہے دینا تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے کوئی ضرورت مند مستحق آدمی کا بچوں کے پاس تین دن کا آٹا نہیں ہے میں دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا جب تک کوئی فرم تھکی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار تو سید سونا ہوگا سید سخی ہوگا خود بھوکا رہے گا دوسروں کو کھلائے گا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے ناممکن سید تھوڑا ہوگا سید سخی ہوگا سید سردار ہوگا سید سردار ہوگا تین پہچان یاد رکھو اللہ باپ سے نبی کے آل سے نبی کے خاندان سے یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں یہ تو جان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں لمبے کرتے والے کٹریوں والے اسی کو اقبال کرتا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں اداروں اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر پہچان کر کچھ شناخت کر سلطانی قرآن چاہتے ہیں کوئی کچھ کر کوئی جانا کر پتا کس کا کر کے کال کیا ہے بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے جتر میں بھی ایاری اور سلطانی بھی آشتا بھی مکہ فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا صرف بڑی بڑی عجیب باتیں کہیے ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی اس کے امتحان سمجھا کرو بات کو یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا فلانی دیری کے درخت سے پتے میں کاٹے آئی اکثر بیماری آئی میرے اندر ساری بدلی شریف میں برکت نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے العزیز کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے سے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہے آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو درود شریف کی کثرت کیا کرو استفار کیا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمی وہ تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے تین مرتبہ کلو اللہ شریف اور ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ العالمین جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے تیرے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں بربر عالم انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توقع عطا فرما اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے قیامت کی گھنٹی ہے تو ان اللہ والوں کا جانا رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہے ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے اور پرورتگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو سیب الحدیث کو تھا یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابے داری نصیب فرما جو حضرت سیب الحدیث صاحب کو تھی یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ العزیز کو مدینے باپ سے پیار تھا اور کئی دوستوں نے کہا بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ایک بچی ہے نجمہ اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا کافی سارا جل گیا اللہ بچے کو صحت کام عطا فرمائے اور ہے ہماری یہاں دین امن کی لڑکی کئی دنوں سے تکلیف ہے اللہ آج مستقبل عطا فرمائے کیا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور کرنا اور ہمارے قاری عبد الاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھارہ سال خدمت کی اٹھارہ برس اتنا ولی اتنا نیک آدمی دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ پرانی آیتوں کا ترجمہ انصاف کرو عدل کرو رشوت نہ لو نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو ہماری ملتان کی گورنمنٹ کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے نے اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے اللہ پاک اس کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے اور جن افسروں نے یہ نام سے کام کیا اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں دلیل کرے قرآن نہیں سن سکتے قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے اور تم یہودیوں کی یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو ان ایسے ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے نہیں کرتے اللہ والے نے دیواروں پہ اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا جھوٹ نہ بولو رشوت نہ لو ظلم نہ کرو نماز قائم کرو قرآن کی تلاوت کرو اس پہ پکڑا ہے رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے قاتلوں کو نہیں پکڑتے جادو کو نہیں پکڑتے ظالموں کے کتنے رات دن راشن کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے ایسی ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں بالکل ملاوٹ والی دوائیاں وہاں ان افسروں کی آنکھیں ٹوٹ جاتی ہے ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو اگر اسے پکڑ کے جیل میں دلا کہ تو قرآن کیا ہے تو قطر کے بچوں لکھتا ہے اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو دلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے اور وہ اتنا پکا ہے وہ یا سے نہ خود سے نہ تمہارے باپ سے بھی نہیں کرے گا وہ بھوت بھوت کی ہڈیاں تو تھوڑی سی وہ بڑا پکا آدمی ہے تم اسے جانتے نہیں ہو وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے اللہ پاک ان کی بھی سے فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے ہر شریر کی شرارت سے بچا ایک بچہ کہتا ہے کہ میری بیمار ہے اللہ پاک اس کی کام لاتا فرما یا اللہ سب بیماروں کو صرف آتا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما ہمیں آقا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و کتابیں داری قرآن کا خوف نصیب فرما اے اللہ برتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ جتنے خبروں میں چلے گئے سب کی بخش فرما سب سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بزر إلى ربك يومئذ المستقر منبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا استعجل به إن علينا جمعه وقرآنه تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل وقيل من إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سداها ألم يكن نطفة من ثم كان علقة فخلق فسوما فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على